ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گھی میں چوہا گر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا چوہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرا دو اور باقی کھا لو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکتالیس